ذکر گئی جدا منظر ثواب سلور کا دموں کو شروع کی دمرے میں ثواب دے سارا رائے صلی اللہ علیہ وسلم ان طلب غیر کی جماعت کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم طلب بتا دین قال له کا حجت نمبر 3 دو لو ثواب نے انعامی ثواب پر جنہ کی فریضہ زیادہ ہے انعامی ثواب دو مزگی نے قسم کہ اصل ثواب دا حج دو عمرے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ کا جناب سے مجاز جاتا ذکر کی جدا حقیقت سے فرج نے نبی سامنا تاکید تاکید دوبارہ ذکر کرے قال ابو اسرا حدیث نا وسمعت محمد بن اسماعيل عن ابي جلال فقال هو مقارب الحديث قال محمد واسمه هلال باب ما ذكر في الالتفات في الصلاه